کو پڑھنا ہوتا ہے یہ ایک ٹارگٹ ہے جو اس کے ماں باپ کی طرف سے اس کو دیا جاتا ہے چنانچہ اسی پڑھائی کے دوران بچے اپنی زندگی کے تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جس کو جوانی کہتے ہیں جب تعلیم مکمل ہوتی ہے تو عام طور پر بچے اپنے لیے کوئی ذریعہ معاش بناتے ہیں اور اپنے آپ کو اکنامیکلی سیٹ کرتے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر وہ ایک اچھے فرد کی زندگی گزار سکے اس جوانی کے فیز میں انسان کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں ان ضروریات میں سے ایک ضرورت اس کے لیے شادی ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کی اپنی ایک لائف ہو اس کا لائف پارٹنر ہو جس کے ساتھ وہ غم اور خوشی کو شیئر کر سکے کوئی ہو جس کو وہ اپنا سمجھے اور اس کے سامنے اپنے دل کی بات کو کھول سکے شریعت نے اس کا بہترین حل نکاح بنایا چنانچہ نکاح کے ذریعے سے ایک نوجوان بچہ اور بچی ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ومن آیاتی ہی اور اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق من انفسکم ازواجا کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنا دیے بیویاں بنا دی بیویاں بنانے کا مقصد کیا تھا لتس کنو تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکون پاؤ وجا بینکم مودتم و رحما اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے دلوں میں مبت اور محبت رکھ دی ان نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون تفکرون بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں نبی الصاف شام نے ارشاد فرمایا کہ چار سنتیں سنن انبیاء کہلاتی ہیں یہ وہ سنتیں تھیں جو تمام انبیاء میں کامن تھیں سب سے پہلے الحیا کہ جتنے بھی انبیاء گزرے سب کے سب حیا والے تھے دوسرا و اور سب کے سب خوشبو استعمال کرتے تھے وس اور مسواک کیا کرتے تھے نکاح اور نکاح کے ذریعے اپنی زندگی گزارتے تھے قرآن مجید میں بھی ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء بھیجے وجعلنا لهم ازواجم ازواجم وزریا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے گویا دین اسلام نے یہ آ کر سمجھایا کہ لوگوں اللہ تعالی تک جو راستہ جاتا ہے وہ غاروں سے ہو کر نہیں جاتا بلکہ ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کر جاتا ہے تم اگر سوسائٹی کے اندر زندگی گزارو گے جو تمہارے اوپر حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں ان کو پورا کرو گے تو تم اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کر سکو گے سین علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلاط السلام نے مجھے پانچ نصیحتیں فرمائیں ایک نصیحت تھی اجلو بسلا قبل الفوت کہ نماز قضا ہونے سے پہلے ادا کرو جلدی پڑھو اجلو قبل الموت کہ موت سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور تیسرا اگر تمہارے سر پر قرض ہے تو اس کے ادا کرنے میں تم جلدی کرو اور چوتھا جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو میت کو دفنانے میں جلدی کرو اور پانچواں فرمایا کہ جب بچے کے لیے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو آج کل معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں نوجوانوں کے اندر اس کی ایک بڑی وجہ ڈیلیڈ میرجز ہیں معمولی باتوں کی وجہ سے بچوں کی شادیوں کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے کئی مرتبہ تو نوجوان بچے کی عمر تیس سال ہو جاتی ہے اور ماں باپ نے ٹارگٹ دیا ہوتا ہے پہلے گھر بنے گا پھر یہ بنے گا پھر شادی ہوگی اسی طرح بچیاں بھی پچیس سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں اور ماں باپ کو کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آ رہا ہوتا تو شریعت نے اس بارے میں ایک گائیڈ لائن دی کہ جب بھی مناسب رشتہ مل جائے تو بچے کی شادی کرنے میں جلدی کر دینی چاہیے یہ اصول یاد رکھیں جہاں نکاح آسانی سے ہوگا وہاں زنا مشکل ہوگا اور جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں زنا آسانی کے ساتھ ہو سکے تو شریعت نے ہمیں ایک بہترین راستہ دیا چنانچہ حضرت علی لانو فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کو پانچ چیزیں مل جائیں وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھے پہلی بات شکر کرنے والی زبان دوسرا ذکر کرنے والا دل تیسرا مشقت اٹھانے والا بدن اور چوتھا وطن کی روزی اور پانچواں فرمایا کہ نیک بیوی جس بندے کو یہ پانچ نعمتیں ملے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت انسان تصور کرے چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ لوگ نکاح کرتے ہیں چار وجوہات سے یعنی چار ریزنز ہوتی ہیں نکاح کی ایک لمالحا کہ دیکھا جاتا ہے کہ امیر گھر کی لڑکی ہو ان کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اور دوسرا والی جمالحا اور حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں اور تیسرا فرمایا ولی حس اور خاندان کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اور چوتھا والن دین اور دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے تو نبی اسلام نے فرمایا کہ تم دین کی بنا پر اپنے لیے زندگی کا پارٹنر تلاش کرو اس لیے کہ باقی چیزیں فانی ہیں جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا ہوگا شکل و صورت کی وجہ سے نکاح کیا تو دس پندرہ سال کے اندر جتنا بھی خوبصورت انسان ہو بالآخر اس کی خوبصورتی وہ نہیں رہتی تو پھر انسان کی طبیعت اکتا جائے گی لیکن جو سیرت کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ عمر کے ساتھ گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے اس لیے دین کی بنیاد پر ہونے والے رشتے ہمیشہ پائیدار ہوتے ہیں نبی اسلام نے شاد فرمایا دنیا متا وخیر متا المر ات دنیا ایک متا ہے اور بہترین متا انسان کے لیے نیک بیوی ہے تو جس انسان کو نیک بیوی مل جائے وہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے بڑی نعمت مجھے عطا فرما دی ایک حدیث پاک میں نبی السلام نے بیوی کی چار صفات بتائی کہ جس کے اندر یہ چار خوبیاں ہوں وہ بہترین بیوی ہوتی ہے ان امرہا اطاعت ہو خامن جب بیوی کو کسی بات کے لیے حکم دے تو وہ اس کو مان لے دوسری بات ان نظر الیہا سرت جب خامن بیوی کی طرف دیکھے تو دیکھ کر دل خوش ہو جائے اس کی نیکی کی وجہ سے خدمت کی وجہ سے وفا کی وجہ سے خامن کا دل خوش ہو تیسرا ان اقسم علیہ ابر ہو اگر خامن کسی بات میں قسم اٹھا لے تو بیوی اس قسم کو پورا کر دکھائے اور چوتھا فرمایا ان غاب عنہا ہو فی نفسا و مال اگر خامن اپنے گھر سے دور جائے تو وہ اپنی عزت و ناموس اور مال کے معاملے میں اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے بھلائی کا معاملہ کرے اس کی حفاظت کرے چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جس عورت کے چہرے پہ حیا ہو زبان میں شیرینی ہو دل میں نیکی ہو اور اس کے ہاتھ کام کاج میں لگے رہیں وہ ایک بہترین عورت ہوا کرتی ہے جس طرح ایک خامند بیوی میں صفتوں کو تلاش کرتا ہے تو بچی والوں کو چاہیے کہ وہ خامند کے اندر بھی صفات کو دیکھیں ایک بہترین خامد کون ہوتا ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی آپ ان دونوں کی شخصیتوں کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھے داماد کے پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں دونوں وہ شخصیتیں تھیں جن کے پاس علم تھا آج کے زمانے میں علم انسان کے لیے ایک ضروری صفت ہے اللہ تعالی جاہل سے انسان کی حفاظت فرمائے کہ جاہل بندے کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ چھوٹی سی بات پہ کیا ریکٹ کر جائے گا اس میں انسرٹینٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ضد ہوتی ہے ہٹ دھرمی ہوتی ہے ایسے نوجوان بچیوں کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں ہاں علم ہو تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے دوسرے کے کن حقوق کو کیسے پورا کرنا ہے تو پہلی صفت علم ہو مگر فقط علم ہی کافی نہیں ہوتا علم کے ساتھ علم بھی ہونا چاہیے علم کہتے ہیں تحمل مزاجی کو بعض لوگوں کے پاس علم تو ہوتا ہے علم نہیں ہوتا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اس قدر انسٹنٹینیس ان کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے مس بہیو کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ تو پھر علم تو ہے مگر علم نے فائدہ نہیں دیا اس لیے علم کے ساتھ علم کا ہونا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں دونوں صفتوں کو اکٹھا استعمال کیا وکان اللہ علیم حلیما اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے جس شوہر کے اندر حلم ہوگا اس کی بیوی کی زندگی پھولوں کی سیج کی مانے دو حلم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو تو انسان اس کے اوپر ریئیکٹ کرنے میں تھوڑا ڈیلے کرے سوچے پھر اس کا جواب دے مجھے ایک مرتبہ ایک ملک میں جانے کا موقع ملا وہاں پر ایک میاں بیوی دونوں پی ایچ ڈی تھے ان میں بائیس سال کی ایسوسن کے بعد میرج کے بعد آپس میں سپریشن ہو گئی اور سپریشن کس وجہ سے ہوئی ایک چھوٹی سی بات خامن ذرا دیر سے اٹھا اور دفتر جلدی جانا تھا میٹنگ تھی تو جب وہ جاتا جانے لگا واش روم میں تو کوئی اسے یوز کر رہا تھا اس نے برش کرنا تھا تو اس نے کچن کے شینک کے اندر برش کر لیا اور دفتر چلا گیا بیوی صاحبہ نے جب دیکھا تو اس کو یہ بات ناپسند آئی دفتر سے خامن واپس آیا تو بیوی نے اس سے آرگومنٹ شروع کر دیے آپ کے اندر سوفسٹیکیشن نہیں ہے آداب نہیں ہے آپ کو نہیں پتا کہ کچن کے شینک کے اندر اس طرح برش نہیں کرنا چاہیے یہ بات اتنی بڑھی کہ ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی میں نے جب سنا تو میں نے کہا کہ مجھے واقعی لگتا ہے کہ دونوں پی ایچ ڈی تھے تو کہنے والے نے کہا جی آپ ذرا مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ دونوں پی ایچ ڈی تھے میں نے کہا انگریزی کے پی ایچ ڈی نہیں اردو کے پی ایچ ڈی وہ اور حیران ہوا کہ جی اردو کے پی ایچ ڈی سے کیا مراد میں نے کہا پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ وہ دونوں پھرے ہوئے دماغ تھے اتنی بھی سمجھ نہیں کہ بائیس سال کی ایسوسن ہے اس کا بھی کوئی ویٹ ہوتا ہے چھوٹی سی بات پہ آپس میں طلاق کا ہو جانا یہ کتنی بے وقوفی کی علامت ہے حلم کی کمی کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں پھر حیات ہی سینا عثمان غریب لانوں میں سینا علی علی لانوں میں تو جس نوجوان کے اندر حیا ہو پاکدامنی ہو وہ بیوی جب مل گئی تو اب کسی اور طرف آنکھ اٹھائے ہی نہیں اس کی زندگی دنیا میں جنت کا نمونہ بن جاتی ہے اور جب علم ہو حلم ہو حیا ہو تو اللہ تعالی رزق میں برکتیں ویسے ہی عطا فرما دیتے دنیا نے میاں بیوی کے تعلق کو ایکسپلین کرنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی بڑے اقوال کہے لیکن کوئی قول ایسا نہیں تھا کہ جو میاں بیوی کے ایگزیکٹ تعلق کو صحیح معنوں میں بیان کر سکے کسی نے کہا میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں اب پہیے سے یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ خوشی غم انہوں نے برابر برداشت کرنے لیکن جو محبت کا تعلق ہے اس کا تو اندازہ نہیں ہوتا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا قرآن مجید نے ایک لفظ کے ذریعے میاں بیوی کے تعلق کو سمجھا دیا فرمایا لباس الکم و ان تم لباس الہن کہ وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو تو لباس کے ذریعے اس تعلق کو قرآن مجید نے سمجھایا وہ سرین نے لکھا کہ لباس کے اندر تین سفتیں ہوتی ہیں ایک تو وہ انسان کے ایوب کو ڈھانپ لیتا ہے جو چھپانے والے آزاں ہیں ان کو چھپا لیتا ہے تو میاں بیوی کا تعلق بھی ایسا کہ بیوی کی وجہ سے خاوند کی غلطیوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور خاوند کی وجہ سے بیوی کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے وہ ایک دوسرے کی حفاظت ہوتی ہے شادی نہ ہو تو یہ نوجوان بھی کوتاہیاں کر بیٹھے گا یہ بچی بھی محفوظ نہیں رہے گی نکاح نے دونوں کو ایک دوسرے کا محافظ بنا دیا تو ایک تو یہ صفت ہوتی ہے اور دوسرا لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے چنانچہ آپ غور کریں کسی بھی انسان کو کہیں کہ بے لباس ہو کر مجمے میں آئے تو وہ کہے گا کہ میں گڑے میں چلا جاؤں یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اچھا لباس پہن کے وہ مجمے میں آ کے خوش ہوتا ہے جس طرح انسان کو اچھے لباس سے خوبصورتی مل جاتی ہے نکاح کے ذریعے نوجوان کو معاشرے کے اندر ایک اچھا فرد بن کر رہنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے اور ایک تیسری صفت اور وہ یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے جسموں کے سب سے زیادہ قریب کیا چیز ہے ہمارا لباس لباس سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں تو قرآن مجید نے سمجھایا کہ دیکھو میاں بیوی کا تعلق ایسا بن گیا کہ اب خاوند کے سب سے زیادہ قریب بیوی ہے اور بیوی کے سب سے زیادہ قریب اس کا خاوند ہے یہ ایسا تعلق ہے کہ ان کے درمیان کوئی چیز حائل اور رکاوٹ نہیں ہو سکتی ایک لفظ کے اندر قرآن مجید نے کتنی بڑی کہانی کو بیان کر دیا یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم خی تم میں سے سب سے زیادہ اچھا انسان وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے تو انسان کی اچھائی کا اندازہ اس کے کاروبار سے نہیں لگائیں گے اس کے دوستوں کی محفل سے نہیں لگائیں گے اس کی شکل سے نہیں لگائیں گے حدیث پاک کے مطابق انسان کی اچھائی کا اندازہ اس کے ان اخلاق سے لگائیں گے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ اختیار کرتا ہے اگر وہ ایک اچھا خامد ہے اچھا باپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ ایک اچھا انسان ہے جو زندگی خیر کم خیر خیر ہی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہے اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے لیکن جو اپنے بیوی بچوں پر اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ کہلاتا ہے اس پر بہترین صدقے کا اجر ملتا ہے تاہم ایک اچھا گھر بننے کے لیے میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کا تعلق ہونا انتہائی ضروری کہا گیا کہ house is built by hands but home is built by heart جب اینٹیں جڑتی ہیں مکان بن جاتے ہیں اور جب دل آپس میں ملتے ہیں تو گھر آباد ہو جائے کرتے ہیں تو جب میاں بیوی کے درمیان آپس میں الفت و محبت ہوگی تو گھر آباد ہو جائے ایک اصول ہے کہ انسان ہے غلطی بھی کر بیٹھتا ہے دوسرے کی بات کو مس انڈرسٹینڈ بھی کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں بندے کو ذرا دل بڑا رکھنا ہوتا ہے میاں بیوی ازدواجی زندگی اچھی گزرے اس کے لیے انسان کے اندر کچھ کلیئرنس ٹالرنس ہونی چاہیے کچھ قوت برداشت ہونی چاہیے بہت ہی چھوٹی سی بات پر اگر انسان بات کا بتنگڑ بنا لے تو زندگی کبھی کامیاب نہیں گزرتی آپ غور کیجئے آج کل مشینی دور ہے جب بھی کوئی مشین بناتے ہیں تو اس کے پارٹس کے آپس میں فٹ ہو کر چلنے کے لیے کچھ اصول ہیں ان کو کلیئرنس ٹالرنس کہتے ہیں ایک شیفٹ کے اوپر اگر بیرنگ نے فٹ ہونا ہے تو شیفٹ کا سائز اتنا اور بیرنگ کا سائز اتنا اس میں کچھ تھاؤزینڈ کا فرق ہوتا ہے اگر یہ کلیئرنس ٹالرنس نہ ہو تو نہ مشین فٹ ہو سکتی ہے نہ چل سکتی ہے بالکل اسی طرح اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں کلیئرنس ٹالرنس بالکل ہی زیرو ہو جائے نہ ان کی گاڑی چل سکتی ہے نہ وہ اچھی زندگی گزار سکتی ہے کچھ قوت برداشت ہونی چاہیے اس لیے کہتے ہیں کہ run a big show one should have a big heart ایک بڑی زندگی گزارنے کے لیے پھر دل بھی بڑا ہونا چاہیے انسانی زندگی کے حالات میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے چلے جاتے ہیں تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے میں ذرا دل بڑا رکھے بلکہ کہنے والوں نے تو کہا کہ high winds blow on high mountain جتنے بلند پہاڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر آندیاں بھی اتنی تیز چلا کرتی ہے تو انسان کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آ جاتے ہیں تو بڑا دل ہوگا تو انسان پھر اس کے لیے اچھی زندگی گزارے گا جو انسان اپنی زندگی نبی علیہ السلاط اسلام کی سنت کے مطابق بنا لیتا ہے اس کی زندگی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے جہاں ہم سنت پر عمل کرنے میں چوکتے ہیں وہیں پر نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں چنانچہ ایک مرتبہ کراچی کا ایک نوجوان کپل تھا ان کا ایک تعلق تھا اس آجز کے ساتھ انہوں نے فون کیا کہ جی ہماری شادی کو تین سال ہو گئے ہماری طبیعتیں ایک دوسرے سے بالکل ہی نہیں ملتی ہر وقت گھر کے اندر آرگومنٹس آرگومنٹس چلتے رہتے ہیں اور ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اچھا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بتا دیں تاکہ ہمارے درمیان جدائی ہو جائے طلاق ہو جائے میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنے اس ڈسیزن کو ڈیفر کر دیں ایٹ لیسٹ سکس منتھ کے لیے ان کا ٹھیک ہے ہم نے تو آپ کو بتایا اسی لیے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں اب میں نے جب ان دونوں کی ذرا باتیں سنی تو تھوڑی دیر میں میں نے فگر آؤٹ کر لیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں کوئی ٹیکس کا مسئلہ تھا فارم فل کرنے تھے تو پورے ملک کے اندر ہڑتالیں چل رہی تھیں مارکیٹیں بند آ رہی تھیں ہفتوں مہینوں کے حساب سے وہ بچہ کاروبار کرتا تھا اور اس نے کہیں پیمنٹ دینی تھی اب جب کاروبار ہی نہیں چلتا تو اس کو ملے گا کیا وہ روز ٹینس ہوتا اور اسی ٹینشن کی حالت میں گھر آتا تو بیوی جب دیکھتی کہ بہت سیریس ہے اور بالکل دھیان ہی نہیں دے رہا وہ سمجھتی کہ شاید میں اسے اچھی نہیں لگتی تو وہ اس کے ساتھ بحث میں الجھ جاتی چنانچہ میاں بیوی آپس میں بہت ہی پریشان تھے اب میں نے اس خامن کو ایک نصیحت کی میں نے کہا دیکھو بھائی ایک نبی علیہ السلاط اسلام کی سنت ہے اور آپ اس سنت پر عمل نہیں کر رہے آپ اس پر عمل کر لیجئے اس نے کہا جی بتائیں میں نے بتایا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے یہ نبی علیہ السلاط اسلام کی سنت مبارکہ ہے تو میں نے کہا کہ بھئی آپ جب دفتر کو لاک کیا کریں نا تو دفتر کی جتنی وریز ہیں دفتر کے جتنے غم ہیں ان کو اندر ڈال کے باہر سے تالا لگا دیا کریں اور گھر آیا کریں تو فریش آیا کریں اب کاروبار اگر نہیں چل رہا تو بیوی کا قصور تو نہیں ہے نا وہ بیچاری دو گھنٹے سے کھانا پکا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ خامد آئے گا تو مل کے کھانا کھائیں گے اور خامد صاحب آتے ہیں تو ان کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے کاروبار اچھا نہیں تو why she be penalised for that بیوی کو کیوں اس کی سزا ملے بھائی آؤ تو سنت مبارکہ پر عمل کرو مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ اس نے کہا جی میں سنت پہ عمل کروں گا پھر میں نے بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے اکابر جو تھے ان کی زندگیوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلنے لگتے تھے تو بیویاں دروازے تک ان کو الوداع کرتی تھیں اور دعائیا کلمات کہتی تھیں فی امان اللہ فی حفظ اللہ کوئی نہ کوئی دعائیا کلمہ کہتی تھیں اللہ کی امان میں اور جب خامد واپس آتا تھا تو بیوی جتنی مصروف ہوتی تھی ایک لمحے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر کے اپنے خامد کو گریٹ کرتی تھی اس کو السلام علیکم کا جواب دیتی تھی مسکرا کے تو میں نے اس عورت کو کہا کہ بھئی آپ بھی اس پر عمل کرو کہ خامد جب بھی گھر آئے جتنا بھی کام میں مصروف ہیں آپ آدھے منٹ کے لیے اس کام سے اپنے آپ کو فارغ کر کے جسٹ اپنے خامد کو سلام کا جواب دیں مسکرا کر اس نے کہا جی ٹھیک اب بتائیے اتنی چھوٹی سی بات ان کو بتائی کوئی تین مہینے کے بعد فون آیا دونوں کہنے لگے کہ جی ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ تین مہینے ہم نے ہنی مون کنڈیشن میں گزارے ہیں خامن جب مسکراتے چہرے کے ساتھ آتا تھا اور بیوی بھی مسکرا کے استقبال کرتی تھی تو پورے گھر کے اندر مسکراہٹے بکھر جاتی تھی محبت پیار سے زندگی گزارتے تھے اس لیے کہتے ہیں smile is something nice to see it does not cost a cent smile is something you own it it never can be spend تو مسکرانے میں انسان کا کیا لگتا ہے کچھ نہیں لگتا مگر دوسرے بندے کو محبت کا ایک میسج پہنچ جاتا ہے اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں جتنا محبت پیار کی زندگی گزاریں گے اتنا اللہ ہر العزت کی طرف سے ان کو رحمتیں اور برکتیں ملیں گی توجہ فرمائیے میں اپنی مضمون کو بالکل سمیٹ رہا ہوں حدیث پاک میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خامن اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور جب بیوی اپنے خاون کو دیکھ کر مسکراتی ہے اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ میاں بیوی کا محبت و پیار سے رہنا اللہ رب العزت کو کتنا پسندیدہ ہے اگر کسی بات پہ نوک جھوک ہو کبھی سردی گرمی ہو تو بھائی اس کو اچھے انداز سے رفا دفا کر لینا چاہیے وہ کسی نے کہا تھا اتنے اچھے موسم میں روٹنا نہیں اچھا ہار جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھیں آج دوستی کر لیں تو میاں بیوی میں تو ہار جیت ہوتی نہیں صرف جیت ہوتی ہے خامند نے بیوی کو منا لیا تو بھی جیت اور بیوی نے خامند کو منا لیا تو بھی جیت ہار ہوتی نہیں اس لیے دونوں کی جیت ہوتی ہے اس لیے الفت و محبتوں کی زندگی گزاری ہے نبی علیہ السلاط اسلام اپنے گھر میں کتنی محبت بری زندگی گزارتے تھے اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ سعید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ تھی سفر میں تو عشاء کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اور دوڑ لگائے اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جن کے دل میں اتنی خشیت ہے اتنا خوف خدا ہے آخرت کے مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ اپنی بیوی کے دل لگی کے لیے فرماتے ہیں کہ عائشہ دوڑ لگائے چنانچہ دوڑ لگائی حدیث پاک میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو بڑھنے دیا آگے تو عائشہ صدیق اللہ بڑی خوش ہو گئی کہ میں جیت گئی نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے کافی عرصے کے بعد پھر ایک مرتبہ ایسا ہی موقع بنا نبی السلام نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائے پھر جب دوڑے اب علیہ السلام آگے بڑھ گئے علیہ السلام نے مسکرا کر دیکھا فرمایا عائشہ تل کا ب تل کا پہلے تو بڑھ گئی تھی اب میں بڑھ گیا اور میں نے دیکھو حساب برابر کر دیا تو پتہ چلا کہ کتنا ہی نیک بندہ پرہیزگار کیوں نہ ہو گھر کے اندر اچھی زندگی گزارنے کے لیے اسے بیوی کا دل لگی کا لحاظ رکھنا پڑے اچھا وقت گزارنا پڑے ایک مرتبہ نبی السلام نے فرمایا عائشہ تو مجھے کھجور اور مکھن ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہے عائشہ صدیق لانا بڑی ذہین تھی فوراً جواب نے کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے شہد اور مکھن ملا کر کھانے سے زیادہ مرغوب ہے نبی علیہ السلام مسکرائے فرمایا عائشہ تیرا جواب بہت اچھا تھا یہ محبت کا اظہار ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں میں آتا سے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گھر تشریف لائے رضی اللہ اس وقت پانی پی رہی تھی پیالے میں نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا فرمایا پرمایا اب نام تھا عائشہ لیکن نبی علیہ السلام نے ان کا نام حمیرہ رکھا تھا حمیرہ احمر سے ہے سرخ سے ہم اپنی زبان میں جس کو پنکی کہتے ہیں نا جو بچی بہت خوبصورت ہو بچے کے چہرے کے اوپر بالکل سرخی ہو سفیدی ہو اس کو پنکی کہہ دیتے ہیں تو حمیرا کا لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے تو نبی علیہ السلام پیار سے حمیرہ فرماتے تھے اس سے پتا چلا کہ بیوی کا کوئی ایسا نام رکھنا کہ جو بیوی کو بھی پسند آ جائے ٹوکن آف لو اسے محسوس ہو یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خمیرا لبئی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کچھ پانی بچا دینا اب ذرا غور کیجئے کہ پانی کی کمی تو نہیں تھی نا مگر محبت اظہار مانگتی ہے نبی علیہ السلام نے محبت کا اظہار فرمایا عائشہ میرے لیے پانی بچا دینا انہوں نے پانی بچا دیا نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور پانی پینے لگے مگر پانی پینے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ رک گئے اور آپ نے ایک سیکنڈ کوشچن کیا کیا فرمایا کہ ہمیرا تم نے کس طرف سے پانی پیا تھا تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ میں نے پیالے کے اس جگہ سے پانی پیا تھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور این اسی جگہ آپ نے اپنے مبارک لب لگا کر پانی نوش فرمایا جب خاوند بیوی کو ایسی محبت دے گا اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ گھر آباد نہیں کرے گی ہمارے حساب سے ہماری مسلمان بچیاں نائنٹی نائن پرسینٹ سے زیادہ جب اپنے گھروں سے چلتی ہیں تو ان کی گھر آباد کرنے کی نیت ہوتی ہے خامن پہ منحصر ہے اگر وہ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو گھر آباد ہوتا ہے اگر مس ہینڈل کر لیتا ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت و سنت کے مطابق محبتوں بری زندگی نصیب فرمائے فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے یہ زندگی کا لائف اسپین اتنا چھوٹا ہے کہ انسان محبت میں گزارے تو بھی چھوٹا ہے پتہ نہیں اس میں نفرتوں کے لیے ٹائم کہاں سے نکل آتا ہے تو میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اللہ رب العزت جس بچے اور بچی کی شادی ہوئی ان کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے قابل رشک اور کامیاب زندگی نصیب فرمائے ہماری دعائیں ان کے شامل حال ہیں اللہ تعالیٰ دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے اس کو خوشیوں کا سبب بنائے وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم دعا کر لیجیے سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما ایبوں کی پردہ پوچھی فرما جس بچے اور بچی کا نکاح ہوا اللہ اپنی رحمت سے ان کو خوشیوں بری زندگی نصیب فرما اے اللہ قابل رشک زندگی نصیب فرما ان کی صحت میں برکت عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما عزت میں برکت عطا فرما کاموں میں برکت عطا فرما اس نکاح کو دونوں طرف کے گھروں کے لیے خوشیوں کا سبب بنا اے اللہ ان کو بری نظر سے محفوظ فرما برے اثر سے محفوظ فرما جادو ٹونے سے محفوظ فرما ہاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما انسانوں کی شکل میں جو شیت شیطان پھرتے ہیں ان سے بھی محفوظ فرما اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما اے اللہ ان بچوں کو ایک دوسرے کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما نیکی تکوا میں ایک دوسرے کا معاون بنا خوشیوں بری بری سنتوں زندگی نصیب فرما اے اللہ ان کو دین میں ایک دوسرے کا معاون بنا اللہ ان کے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ان زوجین کے دلوں میں وہ محبتیں عطا فرما جو آپ نے نبی علیہ السلاۃ اسلام اور اما حاجرہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں عطا فرمائی اللہ وہ محبت عطا فرما جو آپ نے آدم علیہ السلام اور اما حوا کے دل میں عطا فرمائی وہ محبت عطا فرما جو ابراہیم علیہ السلام اور اما حاجرہ کے دل میں عطا فرمائی اے اللہ ان کے دلوں کو خیر کے اوپر جمع فرما اور ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اور اس شادی کو اللہ حقیقی معنوں میں زندگی کے کامیاب ہونے کا ذریعہ بنا صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقہ سیدنا محمد و و ہی اجمعین بے رحمتی ارحم الراحمین